welcome to lecture number 43 three of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students آج کے لیکچر میں ہم ہائیپوتھس ٹیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں اس ماڈیول میں یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے ہائیپوتھس ٹیسٹنگ اس میں کائی اسکوائر ڈسٹریبیوشن کی بات ہوگی کچھ ایگزامپلس بھی ہیں جو ہم کریں گے نیکسٹ لیکچر میں باقی ٹریٹمنٹ ہائیپوتھس ٹیسٹنگ کی کی جائے گی اور میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح سے مائکروسافٹ ایکسل میں آپ ٹی ڈسٹریبیوشن کے جو ڈفرینٹ وزٹس ہیں ان کو کیسے استعمال کر کے ہائیپوتھس ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں انفرنس فرام سیمپلس اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ کیا وہ کافی آپ نے دیکھا ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشنس بھی ہم کر چکے ہیں وہ سارے کانسیپٹس اب آپ کو کلیئر ہو چکے ہیں ڈفرینٹ پرابلٹی ڈسٹریبیوشنس کیسے استعمال کی جاتی ہیں اور یہ اسی کی ایک کنٹینویشن ہے جو آج ہم کرنے لگے ہیں کہ ہائی ٹیسٹنگ کانسیپٹ جو ہم نے سیکھے اسٹیم اور اسٹیپ ان کو دوبارہ کیسے استعمال کرنا ہے یہ آج اور کل نیکسٹ لیکچر میں جو ہمارا اگلا لیکچر ہے اس میں یہ کانسیپٹس آپ اسٹڈی کریں گے پھر ہمارا آخری لیکچر ہے لیکچر 45 جس میں ہم لینئر پروگرامنگ سیکھیں گے تو آئیے سلائڈس کی طرف چلتے ہیں ہائیپوتھس ٹیسٹنگ کا اسکوئر ڈسٹریبیوشن پارٹ ون یہ آج کا ٹاپک ہے اور آپ کو یہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے سب سے پہلے تو ہم اسٹیم کی اگزامپل کرنے لگے ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں سیکھا اس کی an inspector took a sample of hundred tins beans the sample weight is two twenty five grams standard deviation is five grams calculate with ninety five percent confidence the range of the population mean یہ ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے اس میں اسٹیم کی یہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ stem is equal to standard deviation divided by n اور standard deviation of the population یہاں پہ استعمال کی جائے گی and n stands for the number of the sample اور یہ این کا آپ نے انڈر روٹ لینا اسکوائر روٹ تو اس کیس میں standard deviation is not known اس سوال میں جو سب سے پہلے آپ کریں گے وہ یہ ہے کہ you standard deviation of sample as an approximation یہ پوائنٹ میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ان کیسز میں جہاں ہمارے پاس پاپولیشن کی اسٹینڈرڈ ایویشن نہیں ہوگی we will use stem we will use standard deviation of the sample to calculate stem تو اس کیس میں ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف سیمپل دی ہوئی ہے دیٹ از گرامس پھر سیمپل سائز ہے ہنڈریڈ تو یہ ہنڈریڈ کا انڈر روٹ اور five divided by square root of hundred اور اس کا جواب زیرو پوائنٹ فائیو آ رہا اور ninety five percent confidence interval پہ اب جو رینج بن رہا ہے وہ بن رہا ہے کہ سیمپل کا جو ویٹ تھا جو سیمپل کی ایوریج ویلو تھی 225 twenty five grams plus minus two into zero point five which is team تو یہ رینج جب یہ کیلکولیشن کی جائے گی تو یہ 224 سے 226 یہ رینج آ جائے گا تو آئیے اس پہ بات کریں کہ خاص بات اس ایگزامپل کی کیا ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ سیمپل دیا ہوا ہے اس کا سائز بھی ہمیں معلوم ہے sample is also known but we don't know the deviation of the population جو اسٹیم کی کیلکولیشن میں استعمال ہونی تھی تو اس میں یہ میتھڈ آپ کو یہ سکھایا گیا کہ اگر ایسی سچویشن ہو تو آپ سیمپل کی جو ڈیویشن ہے اس کو اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں تو that's how it was done ایک تو یہ بات تھی دوسری بات یہ تھی کہ رینج جو پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ رینج کو ہم نے اپروکسیمیٹ کر کے زیڈ ویلیو دو استعمال کر کے تو mean plus minus two into stem اس طرح سے ہم نے یہ کیلکولیشن کی ہے تو یہ ہمارے پاس یہ رینج آ گیا تو آئیے اب اگلی سلائڈ پہ چلیں اب ایک پرابلم جو شروع میں جب میں نے اس ٹاپک کو انٹروڈیوس کروایا تھا انفرنس کو تو اس وقت ہم نے یہ ایک مینوفیکچرنگ کنسرن کا پیکنگ پرابلم کہ جس میں کمپوننٹس الیکٹرانک کمپوننٹس پیک ہو رہے تھے اور ایک کسٹمر کو ایک باکس ملا جس میں ٹوینٹی فائیو فالٹی کمپوننٹس تھے which was five percent of this sample آپ کو یاد ہوگا کہ کسٹمرس ہیڈ اگریڈ کہ overall faulty items will accept two percent which means کے جو پی کی ویلو ہے اس کیس میں that is two percent n کی ویلو سیمپل کی فائیو ہنڈریڈ ہے اور اب آپ اسٹیپ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں two into ninety eight two into hundred minus two that is ninety eight divided by n اور اس کا جب آپ انڈر روٹ لے رہے ہیں اسکوئر روٹ تو اسٹیپ کی ویلو نکل رہی ہے 0.626 اب آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ ورک آؤٹ کرنا ہے کہ what is the that the sample percentage is 5 percent or over یعنی جو ویلو سیمپل کی یہ 5 پرسینٹ یہاں پہ ہمیں دی گئی ہے اس کی پرابلٹی کیا ہے that this value is 5 percent or over تو اب آپ اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے حل کیا جا رہا ہے کہ mean value is equal to two اور یہاں ایکس کی ویلو فائیو ہے فائیو پرسینٹ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس فگر سے آپ ورک آؤٹ کریں تو five minus two divided by step step کی ویلو ہم کیلکولیٹ کر چکے ہیں zero point six two six تو ہماری ویلو زیڈ ویلو آ گئی فور پوائنٹ سیون نائن تو اب ہم نے اصل میں زیڈ کا ایریا ڈھونڈنا تھا لیکن جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ already when you have a z value of three تو probability that a value falls within that range that is more than a value of z وہ بہت ہی مائنر سی ویلو بنتی ہے اور اس کیس میں زیڈ کی ویلو 4.79 ہے تو آبویسلی جو ایریا ہوگا against this value is very negligible and the chance of such a sample is very very small تو آئیے اس پہ بھی بات کریں کہ اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ ویلوز آپ کو دی ہوئی ہیں you can work out step آپ نے نارمل فارمولا استعمال کر کے p into hundred minus p divide by n اس کا اسکوئر روٹ پر آپ لے رہے ہیں وہ ویلو آپ نے نکال لی پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس سیمپل کا بتائیں یہ کیا چانس ہے دیٹ پرابلٹی کیا ہے کہ ویلو از فائیو پرسینٹ اور مور تو جب اس قسم کا سوال ہو تو نیچرلی آپ اس کی زیڈ ویلو پہلے نکالیں گے پھر اس کی پرابلٹی کو ورک آؤٹ کریں گے تو آپ نے یہاں پہ جب وہ ورک آؤٹ کی تو وہ ویلو فور پوائنٹ سیون سے زیادہ نکلی تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سچ اے ہائی ویلو جو area under the curve normal distribution کی جو کرو ہے جو ٹیل کا ایریا ہے وہ اتنا مائنر سا بن جاتا ہے that the probability that a value falls within that range is negligible تو خاص جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے ویلیو کو دیکھ کر ہی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ٹیبل میں جانے کی ضرورت نہیں and the probability is very very small تو اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں تو آپ نے اسٹریٹ یہ کنکلوژ ڈرا کر لیا تو آئیے آگے چلیں اب ایک اور بات ایک فیکٹر جس کو کہا جا رہا ہے فائنائٹ پاپولیشن کریکشن فیکٹر اور اس کو کیسے ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ if population is very large compare to the sample then multiply stem and step by the finite population correction factor اور اس فیکٹر کو کیسے ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ one minus n small divided by n اور یہ جو ویلو نکلے گی اس کا آپ نے اسکوئر روٹ لینا ہے where capital n is size of population and n is size of the sample اور اس میں ایک اور بات کہ n is less than zero point one capital n یعنی کیا اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے ان کیسز میں جہاں کے population is very very large compare to the sample تو وہاں پہ ایک کریکشن فیکٹر آپ کو بتایا جا رہا کہ ایک کریکشن فیکٹر آپ اپلائی کریں اور اس ویلیو کو جو اسٹیم اور اسٹیپ یہ دونوں ویلیوز کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے فارمولا آپ کو بتا دیا گیا اور دوسری بات کہ یہ ریلیشن بتایا ہے کہ اس کیس میں آپ اپلائی کریں کہ جب این اسمال کی ویلیو یعنی سیمپل کی value ten percent of the population یعنی یہ ایک لمٹ بتا دی گئی کہ ویری لارج مینس کہ population has to be so large the sample size is less than or equal to ten percent of the population تو یہ تو تھا اسٹوڈینٹس ہمارا ٹریٹمنٹ انفرینس کا آپ نے دیکھا کیسے ہم نے اسٹیپ اور اسٹیم اسٹینڈرڈ ڈیویشنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف مین جس میں ایک اسٹینڈرڈ ایرر آف پرسنٹیجز اور standard of error standard error of means تھی تو آئیے اب ہم شروع کریں ہمارا ہماری ڈسکشن ہائیپوتھس ٹیسٹنگ کی تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں آپ کو ایک ٹریننگ مینیجرس پرابلم سے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہائپوتھس ٹیسٹنگ کی کیا ضرورت ہے کن سچویشنس میں ہائیپوتھس ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے ہے کہ new refresher course for training of workers introduce کروایا جا رہا ہے اور training manager would like to the effect of retraining if any یہ ٹریننگ مینیجر کا کام ہے اسس کرنا کہ اس ٹریننگ کے بعد یا جس کو ری ٹریننگ کہا جا رہا ہے کہ workers know how to do this particular task اب ان کو ری ٹرین کیا جا رہا ہے تو آیا کہ اس کا کوئی افیکٹ ہے یا نہیں کوئی بینیفٹس ہیں یا نہیں اب پرٹیکولر کوشچنس کچھ یہاں پہ سمرائز کیے گئے ہیں کہ جب اس قسم کی سچویشن ہو تو کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں and obviously from the management view point پہلا سوال یہ ہے کہ is quality of product better than produce before retraining اور دوسرا پوائنٹ کہ has the speed of machines increased تیسرا point do some classes of workers respond better to retraining than others تو آئیے اس پہ ذرا بات کریں تھوڑی سی کہ یہ جو ری ٹریننگ ہے صاف ظاہر ہے کہ مینجمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ایک چینج آئے گی workers will perform better they will do better quality improve ہو جائے گی ورک ایفیشنسی امپروو ہو جائے گی کم ٹائم لگے گا تو یہ تین سوال جو مینجمنٹ کے لیے بڑے اہم ہیں کہ ڈو وی ریڈیوس ٹائم اہم سوال ہے اور اسی طرح سے کہ پرفارمنس جو ہے ورکر کی وہ امپروو ہو رہی ہے quality of product has it improved تو یہ تین سوال ہیں ان کے جوابات مختلف طریقوں سے جو سرویز جو ڈیٹا جمع کیا جائے گا اس کا انالیسس کیا جائے گا اس میں یہ پوچھے جائیں گے تو آئیے دیکھیں یہ کس طرح سے اس ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں training manager hopes to compare the new position with the established position ایک تو یہ بات ہو گئی کہ پہلے جو ہو رہا تھا کام اب نئی پوزیشن کیا ہے ری ٹریننگ تو ہو گئی واٹ از دا ڈفرنس اور دوسرا اس نے اپنا ایک آئیڈیا ڈیولپ کیا ہے ڈیٹے کو دیکھ کے تو he or she will test a theory or hypothesis about the course کہ اس کورس سے کیا بینیفٹس ہو رہے ہیں تو آئیے آگے چلیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل کیس اسٹڈی کے طور پہ just to introduce the subject اور اس میں پہلی بات کہ بفور دا کورس ایک سچویشن تھی کہ worker x produced four percent rejects یعنی جو پروڈکٹ یہ ورکر بنا رہا ہے اس کے پروڈکٹ کا فور پرسینٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس میں وہ کوالٹی کو میٹ نہیں کر سکتا تو اس کو ریجیکٹ کہا جا رہا ہے worker x produced four percent rejects اور آفٹر دا کورس سچویشن یہ ہے کہ out of four hundred items fourteen were defective which is equal to three point five percent of the sample of four hundred اب سوال یہ ہے کہ از اٹ این امپرومنٹ اور کیوں یہ سوال کیا جا رہا ہے اس لیے کہ the three point five percent figure may not demonstrate overall improvement اور دوسری بات it does not follow that every single sample of four hundred items contains exactly four percent rejects یہ دیکھا آپ نے یہ سوال جو ریز کیے گئے ہیں کہ اس سیمپل میں اوریجنل جو ریجیکٹس تھے فور پرسینٹ تھے اب جو سیمپل ڈرا کیا گیا فور ہنڈریڈ کا اس میں پتا لگا کہ reject is now three and half percent three point five percent اب اس کو دیکھ کے تو یہ اندازہ لگا لگایا جا سکتا ہے اور one would tend to imagine that there is an improvement of zero point five percent لیکن اس میں ایک دو بڑی خاص باتیں اور وہ یہ ہیں کہ کیا یہ سیمپل جو ڈرا کیا گیا is a truly representative of the entire population دوسری بات کہ کیا اسی قسم کے سیمپل جس میں فور پرسینٹ کی فگر آئے گی every time you draw new sample کیا اس میں بھی فور پرسینٹ کی فگر نظر آئے گی تو یہ سوال جو یہاں پہ مین سوال ہے کہ اگرچہ فگر سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سیمپل میں کچھ امپروومنٹ ہے لیکن اصل ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس سیمپل کے بیسس پہ یہ ڈسائڈ کر سکتے ہیں کہ پوری پاپولیشن میں اس قسم کی امپروومنٹ ہوئی ہے یا کیا یہ سیمپل ایک رینڈم سیمپل ہے اور اس کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے کہ it just happened as a chance تو یہ بیسک جو سچویشن ہے جو پرابلم ہے اس کو ڈیفائن یہاں پہ کیا جا رہا ہے اب آئیے آگے دیکھیں کہ کس طرح سے اس کو میتھڈالوجی کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے تو اب یہاں پہ ٹو ڈرا ساؤنڈ کنکلوژ کیا کرنا ہے کیا باتیں امپورٹنٹ ہیں پہلی بات کہ sampling variation must be taken in to count یہ سوچنا ضروری ہے کہ سیمپل جب آپ ڈرا کریں گے تو ان میں ویریشنس تو آئیں گی اور دوسری بات کہ we do not begin by assuming what we are trying to prove یہ بہت اہم نکتا ہے اس پہ ذرا بات ہو جائے کہ ہم یہ بالکل اسیوم نہیں کر رہے کہ جو جو ہمارا خیال ہے جو ہم پروو کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی امپروومنٹ ہے تو ہم بالکل یہ اسیوم نہیں کریں گے بلکہ ہم یہ اسیوم کریں گے کہ کوئی امپروومنٹ نہیں ہے یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے ایزمپشن یہ لے کے نہیں چلیں گے کہ امپروومنٹ ہے اور یہی in fact not assuming what you plan to prove this is what is the null hypothesis اس کو کہتے ہیں نال اسٹینڈس فور نتنگ زیرو تو نال ہائی یہ نیکسٹ سلائی پہ آپ دیکھیں گے کہ بیسکلی ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے جو ہم نے پروو کرنا ہے اس کو ہم نے we are not going to take that as our assumption ہم نے یہ اسیوم کرنا ہے کہ کوئی امپروومنٹ یا کوئی چینج نہیں ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں نال ہائیپوتھس کیا ہے must begin with these assumption there there is no change at all most important point کہ نال ہائیپوتھس کیا ہے must begin with the is assumption there there is no change at all this initial assumption is called null hypothesis یعنی آپ کو یہ ڈیفینیشن دے دی گئی بتا دیا گیا کہ نال ہائیپوتھس کس کو کہتے ہیں کہ one must begin with the assumption that there is no change at all اور امپلیکیشن کیا ہے نال ہائیپوتھس کی that the sample of four hundred items taken after the course was drawn from a population in which the percentage of reject items still four percent let me explain this اب ہمارا نال ہائیپوتھس اس طرح سے ہوگا کہ اوریجنل جو پرسنٹیج آف ریجیکٹس ہیں دیٹ واز فور پرسینٹ ایک سیمپل صرف بتا رہا ہے کہ تھری اینڈ ہاف پرسینٹ اور اس سے یہ امیجن ہم کر رہے ہیں کہ امپروومنٹ ہو گئی ہے تو naturally null hypothesis will be that still we have the rejects at four percent and it will state ومرز no change in the overall reject of four percent تو آئیے اب سلائڈ کی طرف چلیں اور دیکھیں کہ فردر یہ پرابلم کس طرح سے ڈسکس کیا گیا اب ایک ایگزامپل آپ کے لیے وہی اس کی تھوڑی سی فردر ڈیٹیلس ہیں کیلکولیشنس ہیں کہ data is given P is four percent یہ وہی سیمپل جو ابھی ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں این فور ہنڈریڈ یہ بیسک ڈیٹا آپ کے پاس پھر آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں اسٹیپ کی اسٹینڈرڈ ایرر آف پرسنٹیجز تو اس کا فارمولا اب آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کہ P into hundred minus P divided by N اور اس کا اسکوئر روٹ لینا اب یہاں پہ پی کی ویلو فور تو اس سے ہم four into hundred minus four divided by four hundred which is the sample تو اس کو جب ہم نے سالو کیا اس کا اسکوئر روٹ لیا تو آنسر ہے zero point nine eight percent اب ہم اس کو دیکھنے لگے ہیں ninety five percent confidence limit پہ اور یہ پوائنٹ بھی آئی ریمبر کہ میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ ninety five percent confidence limit کی کیا امپلیکیشن ہوتی ہے and we went over this in detail کہ اس کا essentially mean plus minus two into step آپ اس کا رینج نکالتے ہیں اس کو استعمال کر کے اب اسٹیپ کی کیلکولیشن آپ کر چکے ہیں that is zero point nine eight percent تو اس کو جب آپ سالو کریں گے four plus two into zero point nine eight اور دوسری value four into four minus two into zero point nine eight تو یہ رینج آ جائے گا two point zero four to five point nine six تو یہاں پہ ذرا let's discuss this before we proceed further کہ یہاں آپ نے ڈیٹا استعمال کر کے اسٹیپ کی ویلو نکال لی اور آپ کو معلوم ہے کہ 95% فائیو پرسینٹ کانفیڈینس لمٹ پہ میں نے ٹو اسٹیپ کو استعمال کرنا ہے مین میں ایڈ کرنا ہے ایک سائڈ پہ اور دوسری طرف اس کو سبٹریکٹ کرنا ہے تو جب آپ یہ کر رہے ہیں آپ نے یہ ویلو اس طرح سے نکال لی تو اب طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی value within the range جو آپ نے کیلکولیٹ کی ہے جو آپ نے سیمپل سے ویلیو آپ کے سامنے آ گئی مثلاً تھری اینڈ ہاف پرسینٹ تو اس تھری اینڈ ہاف پرسینٹ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ود ان دس رینج فال کر رہی ہے یا نہیں اگر تو فال کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از نو چینج یہ تو اسی رینج میں ہے آلریڈی اگر یہ آؤٹ سائڈ دا رینج چلی جاتی ہے مثلا اگر یہ 3.5 کی جگہ 6.5 پوائنٹ پرسینٹ ہو جاتی تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ یہ تو رینج سے باہر نکل گئی تو then you would reject the null hypothesis which would mean that there is a definite change اب اس کیس میں we'll see we'll go back to the slide and see کہ value is following within this range جس کا مطلب ہے کہ وی ول ناٹ ریجیکٹ دا نال ہائیپوتھس اور ہم یہی اسیوم کریں گے کہ جو یہ سیمپل ہے یہ بالکل اٹرینڈم یہ ہوا ہے otherwise it's has before the quality has not deteriorated اور اٹ ہیز ناٹ امپرووڈ یہ اسی طرح سے فور پرسینٹ کی فگر پاپولیشن کو اپلائی کرے گی تو آئیے سلائڈ پہ چلیں اب یہاں پہ کنکلوژن جیسے ایکسپلین کیا گیا کہ sample with three and half percent rejects is not inconsistent یعنی یہ انگریزی میں جس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ not inconsistent in other words مطلب یہ ہوا کہ کنسٹینٹ ہے یہ اسی طرح سے ہے جیسے پہلے سیمپل ڈرا ہو رہے ہیں پروڈکشن ہو رہی ہے یعنی کوئی غلط بات یہاں نہیں ہو رہی کوئی آؤٹ آف دا وے بات نہیں ہو رہی so it is not inconsistent یہ آپ کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے دوسری بات کہ no ground to that percent rejects has change at all یعنی نو گراؤنڈ کہ یہ تو کوئی ایسی بات نظر ہی نہیں آ رہی کوئی value outside the range تو ہے ہی نہیں تو کوئی گراؤنڈ ہمیں نہیں ملی کہ ہم یہ ڈسائڈ کر سکیں کہ ہمارا جو پرسنٹ ریجیکٹ ہے وہ چینج ہوا ہے تو پھر ہم فائنلی وی کین کنکلوڈ کہ on the strength of sample there were no ground for rejecting null hypothesis let me see اندر اب آپ کے پاس ایک طریقہ آ گیا ہائیپوتھس ٹیسٹنگ کا جو مرضی سیمپل آپ کے پاس فگر آ جائے تو آپ بڑی آسانی سے آپ اس کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں you can come to this conclusion لیکن ایک بات نوٹ کریں کہ یہاں پہ کانفیڈینس لمٹ جو اس ایگزامپل میں کی گئی نائنٹی فائیو پرسینٹ کی تھی اور یہ ہی جیسے کہ میں نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ نارمل کانفیڈینس لمٹ ہے عام طور پہ استعمال ہوتی ہے اور most of the values fall within this ninety five percent range تو طریقہ آپ کے پاس کیا آ گیا کہ آپ نے اسٹیپ ورک آؤٹ کیا پھر آپ نے رینج نکالا پھر ویلیو کو چیک کیا وہ ود ان دا رینج فال ہو رہی ہے تو آپ نے فوراً یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ کوئی ایسی بات تو ہوئی نہیں جو جواب آ رہا ہے کو انکنسٹینٹ تو ہے ہی نہیں یہ تو بالکل کنسٹینٹ ہے with whatever we were doing تو وی کی ناٹ ریجیکٹ دا نال ہائیپوتھس نال ہائیپوتھس جو بیسکلی یہ تھا کہ دیر از نو چینج ایور تو آئیے اب اگلی سلائڈ پہ چلیں ایک اور اگزامپل اسی ٹائپ کی انفیکٹ وہی سوال ہے صرف اس میں فگرز بدل گئیں کہ اس میں before the course five percent rejects تھے after the course two point five percent rejects ہیں that is ten out of four hundred تو اس پہ ایک تھوڑی سی بات ہو جائے کہ without going into the detail sheet کہ فائیو پرسینٹ ریجیکٹس اور آفٹر دا کورس وہ ٹو پوائنٹ فائیو پرسینٹ ہے تو کیسے لگ رہا ہے ان فیگرس کو آپ دیکھیں تو ان کو without going into the detail you realise آپ کا پہلا ریئیکشن ہوگا کہ ٹو پوائنٹ فائیو پرسینٹ یہ تو ڈیفینیٹ امپروومنٹ ہے پہلے تو فائیو پرسینٹ تھا تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ don't be just don't imagine کہ یہ فگر جو آپ کے سامنے آ گئی ہے without carrying out the analysis don't imagine that it has change the situation یعنی خاص بات جو بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ چانس کی وجہ سے ویلوز اپیئر ہو سکتی ہیں which are not representative of the entire population تو آئیے اس کو دیکھیں اس کے ریزلٹس کس طرح سے نکل رہے ہیں اب یہاں پہ پہلے اسٹیپ آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور ویلو چونکہ فائیو ہے تو five into hundred minus five divided by four hundred پھر اس کا اسکوائر روٹ اور ویلو نکلی ون پوائنٹ زیرو نائن اور ninety five percent confidence limit پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رینج کیا نکل رہا ہے five plus minus two into one point zero nine اور یہ نکل رہا ہے two point eight two percent to seven point one eight percent conclusion کیا نکال رہے ہیں کہ there is doubt about null high most of the time اور نال ہائی شوڈ بی ریجیکٹڈ آئیے اس پہ تھوڑی سی بات کریں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ویلو تھی وہ ٹو پوائنٹ فائیو پرسینٹ یہ اب جو ہم نے رینج ورک آؤٹ کیا اس کی لوور جو ویلو ہے ٹو پوائنٹ ایٹ ٹو یہ اس سے بھی کم ہے سو وچ مینس کہ یہ it is absolutely outside the range تو آل دو کہ لگ ایسے رہا تھا کہ یہ بڑی اچھی سچویشن ہے this is an improvement two point five percent very low figure لیکن وہ اس کیٹیگری میں آ رہی ہے کہ یہ although extremely low but there is very little chance that such a figure will reappear چونکہ وہ فگرس جو آؤٹ سائڈ دا رینج ہوتی ہیں ان کی پرابلٹی بہت کم ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ اکر کریں دوبارہ وہ سامنے آئیں it does not happen very often تو اس وجہ سے یہ نال ہائیپوتھس اس کیس میں ریجیکٹ ہو گیا اگرچہ کہ ایسے لگ رہا تھا کہ 2.5 کی فگر بہت ہی ریزنیبل فگر ہیں and it that there was improvement in the situation تو اب آپ نے دیکھا دو کیسز آپ نے اسٹڈی کیے دو ایگزامپلس جن میں ایک ایگزامپل میں آپ نے ایک ہائر فگر دیکھی اور پتا لگا کہ ان رینج ہے اور دوسری ایگزامپل میں ایک اسمالر فگر آپ نے دیکھی اور پتا لگا کہ آؤٹ سائڈ دا رینج ہے so this gives you an idea how you have to accept اور ریجیکٹ نال ہائیپوتھس تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب ہم سم اپ کر رہے ہیں یہ جو اب تک ہم نے ڈسکس کیا اسٹڈی کیا کہ پروسیجر ہے کیا how to carry out hypothesis test اس کے اسٹیپس یہاں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ اسٹیپ ہوا کہ فارمولیٹ نال ہائی پوتھس اس پہ تھوڑی سی بات کہ یہ فارمولیشن میں جیسے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ نارمل طریقہ یہ ہے کہ آپ نال ہائی وہ لیں جس میں کوئی چینج ریفلیکٹ نہیں ہو رہی یعنی accept the situation as it is you should not see that situation as improved تو بالکل وہی سچویشن آپ لیں اس کی خاص وجہ ہے وہ جو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ninety five percent confidence limit جب آپ یوز کرتے ہیں جب آپ رینج ورک آؤٹ کرتے ہیں تو پرابیبلٹی زیادہ یہی ہوگی that the value is random تو اس وجہ سے ڈائریکٹ آنسر اس طرح سے آئے گا کہ نال ہائیپوتھس وہی لیں جو ایگزٹنگ سچویشن کو ریفلیکٹ کر رہا تو یہ فارمولیٹ آپ نے کرنا ہے you have to write down the null hypothesis in words اس طرح سے null hypothesis colon the number of rejects has not decreased مثلاً ایسے آپ فارمولیٹ کر سکتے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ number of rejects is unchanged یہ آپ کا نالا ہے ایگزٹنگ سچویشن کو آپ مینٹین کر رہے ہیں یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ number of rejects has not increased یعنی فارمولیشن کے لکھیں جیسے مرضی لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یو شوڈ نو کہ it is better to have a null high which does not reflect any change in the situation تو یہ پہلا آپ کا پوائنٹ تھا summary of what we have studied so far اب آئیے اگلا اسٹیپ دیکھیں کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے یہ ہے کیلکولیشن آف اسٹیپ اور جب اسٹیپ کی آپ کیلکولیشن کر لیں تو پھر آپ یہ ورک آؤٹ کریں P plus minus two into step تاکہ رینج آپ نکالیں اس کی ویلو ورک آؤٹ کریں third step compare the sample percent with this interval to see whether it's inside اور آؤٹ سائڈ یہ بھی ہم کر چکے ہیں ڈسکس بھی کر چکے ہیں دو ایگزامپلس ہم دیکھ چکے ہیں جس میں ایک میں ان سائڈ تھا دوسرے میں آؤٹ سائڈ تھا پھر چوتھا یہ آپ نے فیصلہ اب یہاں پہ کرنا ہے کنکلوژ ڈرا کرنے سے پہلے کہ if the sample falls outside the interval جیسے وہ 2.5 پرسنٹ پرسینٹ والا جو کیس تھا اور لوئسٹ انٹرول کی ویلو تھی 2.82 تو it was outside the interval reject the null hypothesis یعنی پھر اس کی ایکسپلینیشن یہاں دی گئی ہے کہ sample differs significantly from the population percent یعنی ریجیکٹ جب آپ کریں گے نالا آئی تو کیا آپ نے سوچنا ہے یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے کہ اس وقت آپ نے سوچنا ہے کہ سچویشن ہیز چینج نالا آئی تب ریجیکٹ ہوگا لیکن ایک غور طلب بات ہے کہ یہ سارے دیز آر آل ایگزامشنس اور before you make a final decision یہ سوچنا ضروری ہوگا کہ وی آر یہ ساتھ بلکہ اسپیسیفائی کرنا ضروری ہوگا کہ at ninety five percent confidence limits it is estimated that the sample falls outside the range and therefore null I should بی ریجیکٹڈ یعنی آپ یہ کلیئرلی یہ پوزیشن لے رہے ہیں لیکن ساتھ آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ میں ninety five percent confidence interval کی بات کر رہا ہوں کہ ود ان دس انٹرول میری ویلو آؤٹ سائڈ فال کر رہی ہے اس لیے مجھے نالا نالاپس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا اور دوسری بات کہ سیمپل از سگنیفیکینٹلی ڈفرنٹ یہ بڑی اہم بات ہے یہ بھی کہ آپ یہ پوزیشن کلیئرلی لے رہے ہیں کہ وہ جو پہلے جو پروڈکشن ہو رہی تھی یا پہلے جو ٹائمز تھے یہ ٹریننگ کی بات یہاں چونکہ ہو رہی ہے تو جو ریجیکٹس آل دو ہے تو ٹریننگ لیکن یہ rejects they are related to training production کی بات ہے تو یہ کلیئرلی آپ کہہ رہے ہیں کہ this sample is significantly different یعنی آپ بالکل آپ کو یقین ہو رہا ہے کہ یہ ٹو پوائنٹ فائیو پرسینٹ مثلاً باہر ہے آؤٹ سائڈ دیٹ رینج تو آپ کہیں یہ بالکل وہ تو ریپرزینٹیو ہے ہی نہیں تو یہ آپ نہیں کہا جا سکتا کہ things are exactly the same as before تو آئیے اگلے پوائنٹ کو دیکھیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے if the sample falls inside the interval یہ بھی ہم دیکھ چکے ڈو ناٹ ریجیکٹ دا نال ہائی اور پھر آپ یہ کنکلوڈ کریں گے کہ sample does not differ significantly from the population percent at five percent level یہ بھی میرا خیال ہے اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہ ایک دم یہ آ گیا فائیو پرسینٹ لیول پہلے نائنٹی فائیو پرسینٹ لیول کی بات ہو رہی تھی اب فائیو پرسینٹ لیول کی بات ہو رہی تو یہ کیا ہے یعنی ninety five percent confidence limit تو اس سے کیا ہوگا کہ five percent of the area of the normal distribution باقی بچ جائے گا جب آپ نائنٹی فائیو پرسینٹ کہہ رہے ہیں تو فائیو پرسینٹ باقی بچ جاتا ہے اور جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ یہ اگر ٹیل ٹو ٹیلڈ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یعنی دونوں ٹیلس کو دیکھ رہے ہیں on the right and on the left تو پھر two and half percent to the right اور two and half percent to the left ہوتا ہے تو فائیو پرسینٹ لیکن وہ ڈیوائڈ ہو کے تو two and half and two and half ہو جائے گا اگر آپ ون ٹیلڈ بات کر رہے ہیں ون ٹیلڈ وچ مینس کہ you are not considering a value below the mean آپ سمپلی یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویلوز مین سے زیادہ ہوں گی تو پھر فائیو پرسینٹ ایک سائڈ پہ ہو جائے گا تو یہ وہ فائیو پرسینٹ کی بات یہاں ہوئی ہے please don't confuse it with the with ninety five percent confidence limit یہ کئی جگہ آپ دیکھیں گے یہ ٹیبلز میں بھی آپ دیکھیں گے یہ limit zero point zero five کسی جگہ زیرو پوائنٹ زیرو فائیو آ جائے گی فگر ٹیکسٹ میں کسی جگہ فائیو پرسینٹ آ جائے گی تو ڈو ریمبر کہ یہ وہ زیرو پوائنٹ زیرو فائیو وہی فگر ہے جو ninety five percent confidence limit پہ جو ریمیننگ ایریا پرابلٹی ڈسٹریبیوشن کا ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے تو آئیے آگے چلیں اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رول کیسے کام کرے گا کیسے ہاؤ ڈز اٹ اس پہ مختلف باتیں ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں فردر الیبوریشن ایکسپلینیشن تاکہ یہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ میں نے استعمال کیسے کرنے ہیں رولس تو پہلا تو یہ ہے کہ bigger the difference between the sample and population percentages less likely population percentages will be applicable ایک بہت ہی اہم یہ بات لیٹ می سی اے ورڈ کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے جب بہت ان میں آپس میں ڈفرینس ہو جائے اسٹینڈرڈ ایویشن مسن یا مین بہت فرق ہے تو this itself tells you کہ something is not right تو یہ ایک پوائنٹر ہے آپ کے لیے کہ لک فار دس ڈفرینس تاکہ آپ فوراً ڈسائڈ کر سکیں کہ یہاں تو وہ یہ اپلائی ہی نہیں میں کر سکتا یہ تو بہت فرق ہے یہ سیمپل کی اور پاپولیشن کی فگرز بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں bigger the difference between the sample and population percentages less likely that population percentages will be applicable in other words اگر ڈفرینس بہت زیادہ ہوا سیمپل کا اور پاپولیشن پرسنٹیج کا تو population percentage will not be applicable یہ استعمال نہیں ہوگی یہ ایک جنرل پوائنٹر آپ کے لیے اب دو اہم باتیں جن میں پہلی بات یہ ہے when the difference is so big that the sample falls outside the ninety five percent interval یعنی فرق جو ہے اتنا زیادہ ہو گیا جو سیمپل آپ نے ڈرا کیا اس کی جو ویلیوز آپ نے ورک آؤٹ کی جو رینج نکلا اس کا difference ninety five percent confidence limit میں ویلیوز کا بہت زیادہ ہو گیا تو اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی بات جو آپ نہیں کریں گے کہ population percentages can not be applied یعنی sample falls outside the ninety five percent limit then you want use the population percentages دوسری بات کہ null hypothesis must be rejected null hypothesis کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا ہمیں چونکہ اب یہ value outside the range ہو گئی تو یہ پہلا پوائنٹ تھا اب دوسرا point if the sample belongs to majority and it falls with a ninety five percent interval یعنی میجورٹی جو ہے وہ sample actually majority of samples کو بلونگ کرتا ہے تو obviously it will fall within ninety five interval زیادہ چانس یہی ہے اور اس کیس میں یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ there is no ground for doubting the null hypothesis this is the second thing کہ پھر آپ اس کو جو ایزمپشن آپ کر چکے ہیں کہ there is no change you should accept it یعنی انگلش کی ورڈنگ کو ذرا سمجھیے کہ نو گراؤنڈ فار ڈاؤٹنگ یعنی there is every ground for believing یہ مطلب ہوا تو سلی زبان میں اس کا کیا مطلب ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ کی value outside the range ہے تو پھر تو کلیئر ہے کہ آپ ہائپوتھس کو ریجیکٹ کریں گے مگر اگر آپ کی value within the range ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس کو ریجیکٹ کریں اور انگریزی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ no reason for doubting the null hypo یعنی آپ اس کو you accept that whatever you assumed under the null ہائی وہ آپ کی ازمپشن کریکٹ ہے یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں یہ جتنے بھی کیسز آپ نے دیکھا پروسیجر آپ کو سمجھایا گیا یہاں بھی آپ کو فردر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ if the values within limits you have no reason to reject the null hypothesis اصل میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے فارمولیشن از لٹل ڈفرنٹ کہ you have no reason for doubting تو پلیز ریمبر یہ دونوں کیسز تو آئیے آگے چلیں اب کچھ اور باتیں ہائیپوتھس ٹیسٹنگ کے بارے میں کہ ninety nine percent interval requires two point five eight into step یہ پوائنٹ بھی آپ کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں پہلے نائنٹی نائن پرسینٹ انٹرول والا وی وینٹ اوور اٹ تو یہاں بھی جسٹ ایز اے ریمائنڈر کہ رینج آپ نے جو ورک کرنا ہے ورک آؤٹ کرنا ہے وہ رینج ہے mean plus minus two point five eight into step یہ آپ کا رینج ہوگا اور آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ انٹرول بیکمز وائڈر اور دوسری بات کہ less likely to conclude that something is significant کیا مطلب ہے اس کا یعنی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نائنٹی نائن پرسینٹ کے کیس میں یہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں پہلے کہ اصل میں ایریا انڈر دا کرو اگر آپ ون ٹیلڈ یا ٹو ٹیلڈ انالیسس کر رہے ہیں پھر بھی وہ اتنا مائنر سا رہ جاتا ہے اتنی پرابیبلٹی کم ہو جاتی ہے کہ بہت کم چانس ہوتا ہے کہ ویلیو اس میں فال کرے تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے یہ بہت ہی ایک مشکل سچویشن ہوگی کہ ون پرسینٹ کی سگنیفیکینس کو پروو کرنا بہت ہی مشکل کام ہوگا چونکہ یہ پرابلٹی بہت ہی کم ہے that the sample will fall outside یعنی آپ کی میجورٹی جو ساری ویلیوز ہیں وہ practically within the range چونکہ آ جائیں گی تو اس لیے وہ یہ آپ کو بات پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں دوسری بات یہاں پہ دوسرا پوائنٹ اس کے دو حصے ہیں اے اور بی اے میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ we might conclude that there is a significant difference when there is none یہ غلطی ہم کر سکتے ہیں غلطی کا امکان ہوگا وی مائٹ کنکلوڈ اس اگر کوئی ایسا سیمپل نکل آئے جو اس رینج سے باہر فال کر رہا تو اصل میں سچویشن ہے نہیں اور وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ there is a significant difference when there is اس کو اس ٹائپ کی جو ایرر ہے اس کو وہ یہ اسپیسیفک کیس کو سامنے رکھ کے وہ نائنٹی فائیو پرسینٹ والا جو کانفیڈینس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں chance of error five percent اس لیے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے اور اس کو پھر کہا جاتا ہے ٹائپ ون ایرر اس ٹائپ کی ایرر کے اصل میں ڈفرینس نہیں تھا لیکن سیمپل کی وجہ سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو سگنیفیکینٹ ڈفرینس ہے تو یہ ہم غلطی کر گئے تو اس کا چانس فائیو پرسینٹ ہے اور یہ ٹائپ ون ایرر اس کو کہا جائے گا پھر دوسری بات be we may decide that there is no significant difference when there is one اور یہ ٹائپ ٹو ایرر ہے تو آئیے اس کو بھی ذرا ڈسکس کریں تو آپ نے دیکھا یہ خاص پوائنٹس جو آپ کو بتائے گئے اب کہ آپ جب ہائیپوتھس ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو غلطی کا امکان ہے یعنی کوشن کیا جا رہا ہے کہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے ایک سیمپل کے بیسس پہ ایک نتیجہ نکال لیا اور کہا کہ دیر از اے سگنیفیکینٹ ڈفرینس اور حقیقت میں وہ تھا نہیں it was just a random sample تو یہ تو غلطی ہو گئی and then you had another sample اس کے بیس پہ آپ نے یہ کہا کہ یہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے تو ایک کیس میں کہہ رہے ہیں ڈفرنس ہے اور پتا لگ رہا ہے کہ ڈفرنس نہیں ہے اور دوسرے کیس میں کہہ رہے ہیں ڈفرینس نہیں ہے اور پتا لگ رہا ہے ڈفرینس ہے تو یہ پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ جب ہائی پوتس ٹیسٹنگ کی جائے سیمپل اسٹاک کیے جائیں ان کو بڑا اچھی طرح سے ایویلویٹ کرنا ضروری ہے اسٹوڈینٹس یہ تھا آپ کا انٹروڈکشن ٹو ہائی ٹیسٹنگ کہ کس طرح سے ہائی ورک آؤٹ کیے جاتے ہیں اسینشلی یہ آج جو آپ نے کیا یہ اس کو زیڈ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے کہ زیڈ ٹیسٹ آپ نے کیا زیڈ کی ویلیو آپ نکال رہے ہیں اسٹیپ نکال رہے ہیں پھر رینج نکال رہے ہیں زیڈ کی ویلیو نکال کے تو this is called Z test اب اس کی ایپلیکیشن آپ نے دیکھ لی نیکسٹ لیکچر میں ایک تو ہم اسمالر سیمپلس کیسے ہینڈل کیے جائیں گے اسٹوڈنٹس ٹی ڈسٹریبیوشن کا استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹی ٹیسٹ بھی کہتے ہیں اس کو ہم کریں گے پھر کچھ اور باتیں کچھ اور اسپیکٹس ہیں ہائپوتھس ٹیسٹنگ میں کچھ ایگزامپلس اور بریفلی مائکروسافٹ ایکسل میں یہ ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں we have only one lecture left now on hypothesis testing تو اس کو میں ایک کمپریہنسو کمپیکٹ کوریج اگلے لیکچر میں دوں گا تو آئی وڈ ریمائنڈ یو کہ یہ جو لیکچر آپ نے سنے ہائیپوتھس ٹیسٹنگ پہ اس میں ایکسل کی ابھی اپلیکیشن تو نہیں ہوئی بٹ آئی سجیسٹ کہ آپ اس کو امیجیٹلی ہائیپوتھس ٹیسٹنگ کو یہ لیکچر سن کے فوراً آپ اس کو اس پہ کام کریں تاکہ اگلے لیکچر میں جب ہم ہائپوتھس ٹیسٹنگ کی بات کریں تو these concept should be clear to you تو اس نوٹ پہ میں آج کے لیکچر کو کلوز کرتا ہوں اسٹوڈینٹس آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے نئے آئیڈیاز لرن کیے نئی باتیں محنت کرتے رہیے خاص طور پہ امیجیٹ ٹاسک ہائیپوتس ٹیسٹنگ کو سمجھنا آج کے لیکچر میں اتنا ہی اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ